اسماعیل بن مسلم ابدی نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں ابو متوکل ناجی نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے کے عوض سونا چاندی کے عوض چاندی گندم کے عوض گندم جو کے بدلے جو کھجور کے بدلے کھجور اور نمک کے بدلے نمک کی بے مثل بمثل یعنی ایک جیسی ہاتھوں ہاتھ ہو جس نے زیادہ دیا یا لیا اس نے سود کا لین دین کیا اس میں لینے والا اور دینے والا برابر ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چونسٹھ